مدینہ جانے والے خوش نصیب لوگ مدینے کی پیاری پیاری فضاؤں سے تحفیل آتے ہیں جیسے کھجورے بسکٹ چاکلیٹ جائے نماز تسبیح آب زمزم تو اسی طرح وہاں کے چھلے بھی ہوتے ہیں یا کسی مزار مبارک کے پاس کے تو پیارے باپا جان سے سوال ہے یہ چھلے پہننا کیسا ہے مدینہ شریف سے چھلا آیا تو کیا مدینے والے کا حکم بھی اسے پہننے کا ہے مدینہ شریف سے تو لوگ کیا کیا لے آتے ہیں اور مدینہ شریف میں اب بھی اللہ لوگ گاڑیاں منڈا رہے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں بولنے والے دھوکہ بھی دے جاتے ہیں دینے والے تو یہ تو ہے نہیں کہ مدینے میں جو بھی ہو وہ جائز ہی ہو تو مدینے میں جو کرے اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ مدینے میں جو بھی ہو اس میں مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا کہ ان کا حکم کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حکم کے مطابق جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے جو ان کی نافرمانی میں ہو رہا ہے وہ غلط تو اس طرح چھلا پہننا یہ شرعن جائز نہیں دانت کا چلنا چاہے وہ مدینہ شریف سے آیا ہو لوگ اجمیر شریف سے بھی لاتے ہیں اجمیر شریف کا چلنا بھی نہیں مزارات پر بھی اس طرح کی چیزیں تو طرح طرح کی بک رہی ہوتی ہیں تو جو بھی ہے اس میں اللہ اور رسول کا حکم دیکھنا ہوگا تو یہ چھلے جو ہے یہ چاہے چاندی کے ہوں تو بھی ناجائز کسی بھی میٹل کے ہوں ناجائز اسٹیل کی انگوٹھی مدینہ شریف سے لاتے ہیں وہ دیتے ہیں دیے میں یہ بھی ناجائز چاندی کی ایک انگوٹھی چار گرام اوپر تین سو چوہتر three hundred seventy four milligram اس سے کم ہو اتنا پورا نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو ایسی چاندی کی انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے یہ ہوتا ہے سب اور اس میں نگ ہونا بھی ضروری ہے وغیرہ یہ ہو اسٹون کا وزن نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہو اور ایک ہی ہو ایک سے زیادہ بھی نہ ہو یہ مرد کے لیے جی ہے یہ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہن سکتے ہیں یا ایک ہی انگوٹھی جائز انگوٹھی جو بتائی ایک ہی پہننا جائز ہے اور سنت تو صرف اس کے لیے جو اس کی مور لگائے اور اب مور لگانے کا رواج رہا نہیں اسٹیمپ بنا لی جاتی ہے جائز یہ بھی ہے لیکن بار سنت تو اسی کو کہیں گے کہ انگوٹھی سے مور لگانا سنت ہے تو ان کے لیے انگوٹھی پہننا مور لگانے کے لیے یہ سنت ہے جن کو مور لگانے کی عادت نہیں ان کے لیے سنت نہیں ہے یہ انگوٹیاں لوگ سنت سمجھ کر پہنتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے سنت نہیں ہے بلکہ نہ پہننا بہتر ہے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر کئی کئی طرح کی انگوٹیاں لوگ پہن لیتے ہیں یہ تو پھر گناگار ہوتے ہیں طرح طرح کی انگوٹھیاں کئی کئی پہن لیتے ہیں تو جتنی زیادہ انگوٹیاں ہو اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ زیادہ شاید اہمیت دیتے ہو نیلے پیلے موتیوں والی اسٹون والی پکی کہ یہ بیچتے بھی ہاں اتار اتر کے شاید بیچنے والے بھی یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں تو یہ عوام بیچاروں کو مسائل پتا نہیں ہوتے طرح طرح کی رنگین ڈوریاں پہنتے ہیں کالی لال یہ بھی ہم نے کہیں علماء کو کبھی دیکھا نہیں ہے پہن خیر میں اس کو ناجائز بھی نہیں کہتا کہ یہ دھات نہیں ہے دھاگا ہے لیکن شورفا علماء یہ پہنتے نہیں ہیں اس کو اس لیے ہم کو مطلب جو بزرگ کریں نا اپنے اسی پر نظر رکھی جائے یہ جو عام طور پہ موالی قسم کے لوگ جو کرتے ہیں تو ان کی نقالی نہ کی جائے یہ کالے ڈورے لال ڈورے جو پہنتے ناجائز نہیں کہا ہے پر یہ کہ بچے نہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اہل علم طبقہ علماء پرہیزگار لوگ یہ اس طرح کے لوگ نہیں پہنتے یہ داغے دیکھا نہیں ہے میں نے اسی طرح چین پہنتے ہیں پریس پلیٹ یہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں مدنی منوں کو بھی اس طرح کے نہ پہنائے جائیں اب وہ کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں پہناتے ہیں منت کی یہ بالیاں دانت کی میٹل کی یہ بھی ناجائز ہے ایسی منت جو ناجائز ہو اس کا پورا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے بھلے منت کر نہیں پہنے بالیاں یہ عورت کا کام ہے یہ مرد کا کام نہیں ہے بچوں کو بھی نہ پہنائے پہنانے والا گناگار ہوگا بچوں کو پہنائیں گے تو میٹل کی بالی اللہ تعالی عالم و رسول ہو جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم